عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض کے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ تمہارے لیے جو روک رکھے اسے کھاؤ جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو سڑسٹھ یہ حدیث منکر ہے